مکہ و مدینہ معلوم نہیں لوگ کہاں کہاں گھومتے رہتے ہیں اور کہاں کہاں گھومنا چاہتے ہیں لیکن اس پاک زمین کے لیے کیوں نہیں تڑپتے جہاں ہدایت برستی ہے جہاں نور ٹپکتا ہے جہاں ملائکہ اترتے ہیں جہاں مغفرت بٹتی ہے جہاں حسن چمکتا ہے جہاں رحمت مہکتی ہے سبحان اللہ وہ کعبہ شریف اللہ اللہ اللہ وہ اس کی حتیم شریف وہ سامنے مقام ابراہیم وہ پیارا حجر اسود بہت پیارا بے حد پیارا میرے اللہ حجر اسود کے بوسے کا سوال ہے وہ رکن یمانی اور حجر اسود کے درمیان کی مقبول دعا وہ کعبہ کی چھت پر لگا نالا وہ صفا وہ مروہ وہ عرفات کے انوارات وہ منا کی پرکیف وادی وہ مزدلفہ کی روحانی ٹھنڈک وہ مکہ مکرمہ وہ مدینہ منورہ ساری دنیا کا حقیقی حسن ان دو شہروں میں سمٹ آیا ہے اہل علم محبت کے ساتھ لڑتے رہے کہ مکہ افضل ہے یا مدینہ فیصلہ کوئی بھی نہیں کر پاتا مکہ تو ماشاء اللہ مکہ ہے عزت و وقار میں بے مثال اور مدینہ تو ماشاء اللہ مدینہ ہے حسن و جمال میں بے مثال میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مکہ سے بے حد پیار تھا جب مکہ چھوڑنا پڑا تو دل مبارک رو رہا تھا اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو مدینہ منورہ سے بے حد پیار تھا ایسا پیار کہ اسے قیامت تک چھوڑنے سے انکار فرما دیا مکہ جا کر بیٹھے ہو تو مکہ مکرمہ پیار سے پوچھتا ہے کیا تم نے مدینہ دیکھا ہے تم مدینہ کب جاؤ گے اور وہاں سے واپس میرے پاس کب آؤ گے مجھے ان سے پیار ہے جو مدینہ سے آتے ہیں اور مدینہ منورہ جا بیٹھو تو وہ پوچھتا ہے کیا تم نے مکہ کی زیارت کی ہے کب میری سرحد سے احرام باندھ کر مکہ جاؤ گے اور پھر مکہ سے کب لوٹ کر واپس میرے پاس آؤ گے مجھے ان سے پیار ہے جو مکہ سے آتے ہیں سبحان اللہ حاجی کے مزے ہو جاتے ہیں عمرہ کرنے والے کی موج ہو جاتی ہے کبھی اس کا جسم مکہ میں تو روح مدینہ میں اور کبھی روح مکہ میں تو جسم مدینہ میں سچی بات ہے نہ مکہ شریف سے دل بھرتا ہے اور نہ مدینہ پاک سے کسی کی عمر ہزار سال ہو اور وہ روزانہ ایک بار مکہ جائے اور ایک بار مدینہ تب بھی دل کی پیاس نہیں بجھتی روح پھر بھی مکہ اور مدینہ کی طرف یوں لپکتی ہے جس طرح شیر خوار بچہ اپنی ماں کی طرف